بسم الله کے بعد ایک دور آتا ہے ہر ایک پر زینت کا قرآن اس کو زینت کہتا ہے آج کل کی زبان میں فیشن ہے میرا کپڑا ایسا ہو میرا چشمہ ایسا ہو میرا جوتا ایسا ہو میرے کپڑے کا کلر ایسا ہو میری ڈیزائن ایسی ہو دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے کوئی بھوکا مرے کسی کے گھر کا چولہا جلے نہ جلے باپ محنت سے مزدوری سے پسینے سے کما کر لا کر دے اس کی کوئی پرواہ نہیں بچے میں اپنا ایکسپریشن مجھے یہ چاہیے جیسے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں مجھے یہ چاہیے ایک دور ہوتا ہے یہ کھیل تماشے کا پر ایک پریشن کا اس اسٹیج سے نکلنے اس دور سے گزرنے کے بعد پھر ایک دور آتا ہے فخر و غرور کا تمہارا خاندان چھوٹا ہمارا خاندان بڑا تمہاری ناک چھوٹا کالے گورے چھوٹے باپ کے ہم بڑے باپ کے جیسے لڑکے لڑکی دینے میں لینے میں الاموال پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے مثالیں دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات میں بھی مثالیں اور یہ لمبا مثالیں اور قوت کی مثالیں جو ہے وہ علوم کے سمندر ہیں زندگی کی جیسے کہتے ہیں باتوں باتوں میں کہہ گئے ایک مرتبہ مولانا محمد ریاض صاحب علیہ نے موسا صاحب کی جماعت بھیجی داروں دیوبند تو میادی موسا جو ہے وہ تو نمبر کو بھی لمبر کہتے تھے اچھا، چھ نمبر تو لمبر کہتے تھے لام سے جس سے اللہ ان کی بالکل حضرت پوچھا کیا کر رہے ہو تو یہ چھ نمبر کو وہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ جماعت کی کی دار دے ہوئے وہاں چونکہ بڑوں کے دل بہت بڑے ہوتے میں نے پہلے نہیں کہا بڑوں کے دل بہت بڑے ہوتے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلے مبارک کی شاعری یعنی کیسوں کیسوں کو آپ نے مار اللہ پھر اس میں بیان میں ایسے مولانا محبوب الرحمان صاحب دیش اس وقت میں مطلب معدمی کیا باقاعدہ علم کا آپ لوگ پہ ہے یعنی علم کا آپ حضرات کے پاس ہے ہم ملا کو کچھ آ رہے ہیں ہم کو کچھ آ رہے ہیں پر اتنی بات کہیں کہ ایک باپ کے دو بیٹے ایک بڑا ایک چھوٹا باپ کے سامنے بہت قیمتی شیشے کا سامان رکھا ہوا تھا باپ نے بڑے بیٹے سے کہا کہ لے جاؤ اس کو درجن تمہارے امی کو دے دو ہر وقت کام بتاتے رہتے ناک مار کے چلے گئے بڑے بیٹے چھوٹے نے کہا بھائی باپ کی بات کو ماننی چاہیے اس نے اٹھایا تعمیر ان میں لیکن سنبھال نہ سکا راستے میں گر گیا چھڑا چھڑا ہو تو جی نے نہیں کہا کہ بس میں تو اتنی بات پوچھوں کہ باپ کو جو غصہ آئے گا وہ بڑے پہ آئے گا یا چھوٹے پہ آئے گا سارے علماء حیران صاف سی بات ہے اگر بڑے نے کیا ہوتا تو چھوٹا کیوں توڑتا جواب تو صاف تھا لیکن سب حضرات نے فرمایا کہ میاں جی باتوں باتوں میں سب کچھ کہہ گیا ہمیں ہماری ذمہ داری بھی سمجھا گیا کہ ہم کون ہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اگر ہم نے ذمہ داری نہ سنبھالی نہ سمجھی تو پھر امت کیسی چھوٹ ہوگی اس کا عقیدہ اس کے اعمال اس کے اخلاق تو جملے ہوتے ہیں اس میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ جتنا قرآن کریم سے لگاؤ بڑھتا چلا جائے گا قرآن سمجھ میں آئے گا اور قرآن اصل ہے ہماری تو قرآن نے مثال ہے آگے یہ پوری کائنات کا خلاصہ بیان کیا ابھی نے کہا کہ یہ سارا ایسا ہے یہ سارا ایسا ہے سر آج بل اٹھوا دینا بات کہ یہ بارش کے پانی کی طرح ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کاشتکاروں کو انتظار رہتا ہے بارش ہوئی کہ نہیں بارش ہوئی کہ نہیں اور بارش سے پہلے وہ اپنی بویائی سے پورے ہو جاتے ہیں جو کچھ ان کو بونا ہوتا ہے اس کے بعد انتظار رہتا ہے جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ کھیت کا چکر لگاتے ہیں کہ جو بیج ہم نے ڈالا تھا وہ اگایا نہیں بہت مہین سی کوپلیں باہر آتی ہے اسے دیکھ کر کاشتہ بہت خوش ہوتا ہے واہ واہ واہ واہ واہ محنت ٹھکانے لگ گئی کمتنے آجبل گارا نبات کو سم یہی یہ بہت چھوٹی سی کوپل ہے اب اس کو غذا ملتی رہی یہ بڑھتے رہے پودے کی شکل بنی شاخیں آئی پتے آئے پھول آئے کیا کیا ہوا پودے بنے اور اس کے اوپر بالیاں لگی پھر وہ کھیت جب سارا تیار ہو گیا تب اس پر ہوائیں چلی کبھی پوروا کبھی پچھوا تو پورا کھیت ایک ساتھ مشرق سے مغرب مغرب سے مغرب مشرق اور ایک خاص قسم کی سریلی آواز اس میں سے نکل گئی یہ ایسا منظر ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر اس جیسے جیسے دور گزرتے ہیں انسانی دور سمجھا رہا ہے قرآن کہ اب یہ جو بہت اونچے جا رہے ہیں اور بہت اوپر آ رہے ہیں کل وہ جب پیدا ہوئے تھے تو اتنے معصوم تھے کہ اندھیرے میں کسی کا پیر پڑ جائے تو آدمی والے سے باہر آ جائے اب یہ جوانی پہ آئے ہیں جیسے پودے اور جیسے کبھی دائیں کبھی بائیں ان کی بھی کبھی اپنی میں دائیں لے جاتے ہیں کبھی بائیں لاتے ہیں کبھی آگے پھینکتے ہیں کبھی پیچھے لے جاتے ہیں جوانی کی ایک مستی ہوتی ہے اب اس کے بعد ایک دور آتا ہے پترا ستر ان پتیوں میں پیلا پن آنا شروع ہوتا ہے پہلے رنگ پیلی ہوتی ہے اس کی نانیاں پورا پتا پیلا ہوتا ہے پھر پوری شاپ کے سارے پتے پیلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک دور آتا ہے جھڑ کا ایک ہوا چلتی ہے ایک ہی ہوا میں سارا درخت نندا ہو جاتا ہے دالیں خالی خالی نہیں جاتی انسانی زندگی کے دور چلتا ہے کہ جتنے چاہے اچھل لو جتنے چاہے پھول لو جتنی چاہے بغلیں بجا لو اور چاہے اپنی زندگی کے ان پانچوں دنوں کو صرف انہی پانچوں پر لگا کے ختم کر دو موت حق ہے اور خدا کے سامنے کی پیشی پر اب جواب دینا اسی لیے کہا کہ پانچ سوالات کی زندگی کہاں بتائی جوانی کہاں بتائی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا یہ پانچ بات اب اختیار ہے ان پانچ سوالوں کے جواب کی تیاری پر اپنی زندگی کا یہ سرمایہ جو اللہ نے دیا ہے وقت اور صلاحیت اور پیسہ اور چاہے تو اس سے بالکل آنکھیں بند کر کے اسی دنیا کی رنگریلیوں میں اس کی زیب و زینت میں اس کی اچھل کود میں کھیل تماشے فیشن و جاگیریں کوٹیاں بنگلے اس کے بنانے اور چل پور کے دنیا سے نتیجہ بنتا ہے اب موت کے بعد کا جو دور شروع ہوتا زندگی کا وہ چار دور بتا دیے کا بھی کا کا بھی بھی اور میں اکٹھا کرنے کا بھی فخر غرور کا بھی اس مثال کے ذریعے کہ جو یہاں سے جو راستے لاخرت آداب شدید وہ فی الحت میں نا بولوں گا اگر پانچ روزہ زندگی کو صرف انہیں پانچوں کو سامنے رکھ کر کھیل تماشا اور وہاں آخر تک کی پانچوں چیزیں اسی پر ساری صلاحیت ساری طاقت ساری استعداد جو کچھ اللہ نے یا ایک ہے تربیت اصل تربیت اور وہ تربیت اس طرح کی ہو کہ آدمی کی طبیعت ثانیہ بن جائے کہ ان کی تو طبیعت ثانیہ ہے جیسے تعلیم ہے قرآن کی حدیث کی اور بزرگوں کی صحبت کی مختلف تعلیم ہوتی ہے کہ وہ تعلیم ہوتے ہوتے اب ان کا تو مزاج ہی ایمانی بن گیا ہے ان کا تو ان کی تو طبیعت ہی دینی ہے کہ یہ بے دینی کو سوچ نہیں سکتے بے دینی کو بے دینی کا کوئی عمل کرنا یا عمل کو بگاڑنا ہے تو بہت دور کی بات تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ان کی تو طبیعت بن گئی تو وہ اصل تعلیم سے جو مقصود ہے وہ طبیعت بنانا ہے جیسے ہم اپنے سالوار سے کہتے ہیں کہ بھائی آٹھ سالہ دس سالہ مدرسے کا کورس وہ کہے کے لیے دینی مزاج بنانے کے لیے ایسے ہی دعوت کی میں چلنے والے چار مہینے سال چلا اور یہ سارے دعوت کے اعمال دعوت دعوتی مزاج بن جائے اب مزاج کس کو کہتے ہیں مزاج کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کی چیز برداشت کی نہ ہو اس کے خلاف کی چیز جیسے کسی آدمی کو بچپن ہی سے کھٹتی چیز نہیں چلتی اتنے فضائل بیان کر کے نہیں بھائی مجھے نہیں چلو اور اگر کسی نے زبردستی کھلا بھی تھی چھکیں آنی شروع ہوتی ہے گلے میں خراش ہوتی ہے پھر کبھی بھی طے ہو جاتی ہے تو میں نے تم سے پہلے کہا تھا مجھے نہیں چلتا کہ ترش اور کھٹی چیز اس کا مزہ کم ہی نہیں کرتا لیکن یہ سب میں نہیں ہوتا بعضوں کو اس کے بغیر نہیں چلتا ہاں ایک چیز ایسی ہے جو سب کے درمیان مشترک ہے وہ تاجر ہو کاشتکار ہو مالدار ہو غریب ہو جوان ہو بوڑھا ہو مولانا صاحب ہو امام صاحب ہوں متدی صاحب ہوں شیخ الحدیث صاحب ہوں اور چاہے کسی ملک کے صدر ہو سب کے درمیان ایک چیز مشترک ہے کہ بال جو ہے نا بال یہ کسی کا پیدا کم نہیں کسی کے لکمے میں اگر بال چلا جائے شیخ الحدیث صاحب کے بھی چلا جائے تو طے ہو گا اور نقشے چلانے والے کے چلا جائے گا تو بھی طے ہو گا نہیں کہ بال کسی کا بھی میدا برداشت نہیں کرتا یہ جو ہماری مجلسیں ہیں بیانات ہیں اور جماعتوں میں جانا ہے مسجدوں کے اعمال ہیں اصل اس سب سے پوری امت کا ایک مزاج مزاج محمدی بن جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مزاج جس پر صحابہ اکرام اقبال اللہ ترمیم تھی اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد کے ساتھ یہ فرمایا ماں علیہ و اصحاب جیسے قرآن نے کہا کہ ہمارے نمونہ محمد صلی اللہ وسلم کے بابر اور حضور نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ یہ معمولی بات نہیں صحابہ کا طور پر سنو لگ رہا تھا لیکن اتنا رنگا تھا اور ایسا مزاج بنایا تھا کہ پورے اعتماد کے ساتھ کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ کہ وہ ہمارے لیے بنا کہ وہ مزاج بھی ہے مزاج محمدی میں ایسے رنگ گئے تھے کہ اس کے خلاف کی کوئی چیز پسند ہی نہیں حضرت نے ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ بہت غریب تھے بہت کمزور بہت غریب خندق کے موقع پر ان کی تشکیل ہو رہی تھی تو ان کے پاس پورا تن جانے کو کپڑا نہیں تھا تو گھر والوں سے چادر اوپر کی مانگ کر لے گئے تھے ان کا دوپٹہ کہ تمہارے سر گاڑی کے جو چاہے ہے وہ دے لیکن رستم کے یہاں جب دعوت ہوئی رستم کے یہاں کھانا ہو رہا تھا دعوت ان کے ہاتھ سے گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر تمہارے کھاتے کھاتے کوئی رکما دی جائے تو اس کو اٹھا لو صاف کر کے کھا لو تمہیں نہیں معلوم کہ جو گرا اس میں برکت ہے یا تم نے کھایا اس میں انہوں نے کھایا اس کو اٹھا کر کھانا چاہا تو کسی نے کہا کہ ہاں ہاں یہاں کے لوگ تو اس کو بہت برا سمجھتے یہاں کے لوگ تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں پتا نہیں کتنے دنوں کا ہوتا ہے پتا نہیں کیا ہے جیسے آج کل کا کوشچن بنا ہوا ہے کہ کھائیں گے اتنا سارے آرڈر دیں گے اور تھوڑا سا پلیٹ میں چھوڑنا ہو میں فیشن بن گیا ایک بات ہوئی بمبئی میں ایک سنیما کا ایکٹر ایک ہوٹل میں کھانا کھانے آیا تو میرا جسے آڈر ہے ہوں کہ جتنی ویرائٹیاں ہیں سب لگا ہیں صبر تو دو تین ٹیبل لگانے پڑے اس اس کو لیکن وہ وہ گہرا جو تھا تھا جماعت میں جاتا کا وقت لگتا تھا اس نے چپکی سے یوں کہا کہ دیکھیے آپ چونکہ ہم تو یہاں ملازم ہیں جو آپ کہیں کہ ان کو کرنا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ آرڈر دے رہے ہیں جتنا لگتا ہوتا کہ آپ اپنی بھوک بت کا منگوا دیں اور آپ یہ سامنے بیچارے کو لگی لگیے ان کو یہ بات ہمارے بھائی بدل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں بھی تھے اس کے پاس ہوٹل کے مالک کے پاس وہ سن رہے تھے کہ پیارا اس کو تو یوں کہنا چاہیے کہ ہر ایک کی ڈبل لاؤ جتنی ویرائٹیاں ہیں ہر ایک کی ڈبل لاؤ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا وہ تو جو یہ نصیحت کر رہا ہے تو بھائی بھجر کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بٹل کے ان سے کہا جو مالک تھے کہ بھائی یہ تمہارا بہرا جو ہے اس کی بات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہارے ہوٹل کا یہ نقصان کرے گا لیکن مجھے خیال ہے اور میرا دل یہ کہتا ہے کیونکہ بزرگان لکھا ہے کہ دل بر بھی خیسر بر دل میں ریسر دل کی بات دل کو لگتی ہے ہر سے اصد بردل بھی کہ دل کی بات جو دل سے ہوتی ہے وہ دل کو لگتی ہے میرے کو پتا نہیں دوبارہ ملاقات ہوگی کیا ہوگا کچھ نہیں لیکن ایک بات امانت داری کے ساتھ اس نے امانت سمجھی کی کہ امانتداری کے بارے میں کہنا چاہیے لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے سارے دین کا خلاصہ و ان ہے کہتے ہیں دیندار بنو دیندار بنو دیندار بنو دیندار کیا ہے ہر ایک کا بھلا چاہنا یہ دینداری تو وہی مدد صاحب شاء اللہ کہا کہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوٹل کا نقصان ہے لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر اس کی یہ بات یہ یہ لوگ حساس بھی بہت ہوتے ہیں کہ جو ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے کھلاڑی وغیرہ ہوتے ہیں کبھی کسی کی کوئی بات بھی لگ گئی کبھی کسی کی کوئی لگ گئی جیسے وہ ہمیں کے اجتماع میں ہم جاتے ہیں وہ ساری ان کی ٹیم کرکٹروں کی یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے آج کل دنیا کو ان کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے بات کی ہے وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ابھی میں وہاں دبئی میں اپنے اس میں تھا آپریشن کے سلسلے میں تو وہاں اور ہمارا آدمی کھیلتے ہیں وہ ان کے فون آ کے ملنا چاہتے ہیں کس وقت آگے کیا ہے ہاں، ہمارے سے کیا ملنا ہمارے کا تشکیل ہی ہے یعنی، لیکن وہ ماشاء اللہ ایسا اچھا وقت لگا رہے ہیں یہ وہ تمہارا کیا جنید جمشید کیا جنید جمشید نام ہے اس کا جی جنید جمشید جی اور اس کے ساتھ یہ سعید جو کرکٹر بہت مشہور میں ایک مرتبہ مطلب انگلینڈ میں تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت ابھی ابھی چلا لگا کر گئی اور ان دونوں نے اب جو بھی نام سنے اچھا کی وہ جو پہلی زندگی تھی جس طرح کا وہ گویا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا ایک مرتبہ اس کو وہاں کے صدر نے بھی بہت جب اس نے توبہ کر تھی تو اس کے بعد اس نے بہت مجبور کیا کہ ہمارا ایک فنکشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کر کے کچھ کاروباری ہو اس نے کہا کہ نہیں میں نے توبہ کر لی ہے میں آپ کی ہر بات مان سکتا ہوں لیکن اس کو میں اس لیے خلاف کر میں بہت مضبوط آدمی ایسا ایک ہمیں اور ملا یہ جو عمان ہے مسقط عمان عمان کا جو بادشاہ ہے اس کے دربار کا خاص ہے ہر تھوڑے دن کے بعد اس کا فون آتا ہے ماشاء اللہ اس کی دس تین چار چار مہینے کی اور چھ چھ مہینے کی چلنی چلتی ہے تو چونکہ بادشاہ کا خاص گویا تھا تو اس کے لیے تو فیسلٹیز بھی اتنی تھی گالیاں بھی تھوڑے دن کے بعد نہیں آ رہی ہے بنگلہ بھی اس کا ایسا اور اس کے لیے اس کے پوشاک بھی اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں اللہ پاک کب کس کو ہدایت دیں اور کس چیز کو سبب بنا یہ اللہ کرتے ہیں اس لیے آدمی کو ہمیشہ طالب بن کے رہنا چاہیے کہ میں محتاج ہوں اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے جو بندہ نوازا جاتا ہے وہ طلب پر نوازا جاتا ہے اور اگر آدمی سمجھے کہ میں تو سب جانتا ہوں میرے پاس تو سب کچھ ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تو پھر وہ کہیں تو پھر اللہ تو بہت غنی ہے بہت بے نیاز ہے اس نے بھی توبہ کی وہ ہر سال برابر زندہ رہتا ہے لم لم اس کا نام ہے اس کا نام ہی لم لم اور دیکھو تو ماشاء اللہ اس کا جسم چھ فٹ لمبا بھی اور ناما پہلوان جیسا تو جب اس نے جا کر کے کہا وہاں کے بادشاہ سے کہا کہ تو اس نے کہا کہ میں نے تو توبہ کر لی تھی یہ توبہ عجیب چیز ہے زندگیاں بدل گئی اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ملی ہے کہ بڑے سے بڑا پاپی اگر سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کیسے اسے پاک کر دیتے ہیں اس لیے استغفار کی کثرت تو اس نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی تو بادشاہ نے کہا کہ پھر یہ سارا جتنا ہے تیرے پاس یہ تیرے پاس نہیں رہے گا تیرے پاس نہیں رہے گا یہ گاڑی بھی اور یہ بھی اور بنگلہ بھی اور سب اور پیسوں کی تو بھرمار کوئی رکاوٹ نہیں اس نے کہا کہ ہاں یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے مقابلے میں جو کچھ مجھے وہاں ملنے والا ہے مجھے اس کا یقین ہے کہ یہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہیں زیادہ یہ یقین جو ہے اسی لیے فضائل کی کتابیں جو شیخ کی ہیں اللہ پاک قدر کرنے کی نوکری ہے عجیب کتاب زندگیوں بدل تو وہ چلے جمشید اور وہ سارے وہاں انگلینڈ میں اپنے فن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا وہ ناطیہ کلام پڑھنا اس نے شروع کر دیا جو پہلے گانا گاتا تھا نعت پڑھتا ہے میرا دل بدل دے میرا دل بدل نا ہو اس تو اپنے فونوں میں رکھتے ہوں گے اس کو سنتے بھی ہوں گے تو اس وہ شروع کیا اب سارا مسئلہ دل نہیں کا ہے دل بدل گیا اللہ مسلم القلوب بلو سب گرو بنا اللہ تھا ابا ہوں سب کچھ گرو بنا دل بدل گیا سب کچھ بدل گیا غلط سے کی طرف اور وہ شہید جو تھا اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بہت کسی کے بات نہیں تھی چلا تھا روز مسجدیں بدلتے جب بہت سی ایسی مسجدیں تھیں جس میں لوگوں کو اطمینان نہیں تھا اور بیچارے غلط فہمی میں تھے یہ تو پتہ نہیں ایسے ہیں اور ایسے ہیں ایسے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہم جب گئے وہاں لندن تو معلوم ہوا کہ کئی مسجدیں کھل گئی اچھا پھر ابھی انہوں نے کام اور کیا بیان بھی کرتے تھے نعت بھی پڑھتے تھے اور تشکیلیں بھی کرتے تھے اور آخر میں اس مسجد کو کچھ چلتا بھی نہیں دیتی بس یہ تبلیغ والے آج بھی یہ تو پیسے بھی دیتے ہیں پیسے لیتے بھی نہیں تو مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح امت کو دین کی طرف متوجہ کرنا یہ اللہ پاک کس کو کب کس طرح سے دے دی اس لیے میں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا تھا صحابہ کا مزاج محمدی کہ مثالے قوت کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں وہ کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں تو برجستہ ان کی زبان پر یہ تھا اترک سنت خلی لائی ہمکا ان ہمقوں کی وجہ سے میں اپنے کی سنت چھوڑ دوں یہ نہیں بس اپنا حال تو یہ ہے کہ پورا تن ڈھانکنے کو کپڑا بھی نہیں اور دسترخوان اس کا ہے کہ اسی لیے مار جیسا فرماتی تھی یہ ساری محنت کا خلاصہ ہے جتنی دوڑ بھاگ چلے چار چلے ملکوں میں اندر بھاگ کہ ہماری اس محنت کا خلاصہ ہر فرد امت کے دل کا رخ مخلوق سے خالد کی طرف ہو جائے کہ ہر مخلوق کا تعصب دل سے نکل جائے کہ مخلوق اس کے ہاتھ میں نفع ہے نقصان کیا سرداد پلتا اسی لیے جو جو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کراتے ہیں ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ وہ خالی لیے نہیں اس زبان سے بول خدا کرے کہ وہ چوٹ پل پر لگ جائے کہ اندر اتر جائے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور میں یہ کیا کرتا ہوں کہ ہر آدمی دل کے پیچھے چلتا ہے دماغ کے پیچھے نہیں کوئی چیز اگر آدمی کے دل بھیتر اتر گئی ہے تو چاہے عقل اس کو اتنا ہی سمجھائے اور میں مثال بھی لیا کرتا ہوں جیسے کسی کو شراب کی لت لگ گئی ہے کسی کو جوئے کی لت لگ گئی ہے اور اس کی عقل اس کو سمجھا رہی ہے دیکھو بلانے کا بیٹا کتنے بڑے باپ کا بیٹا تھا جوئے میں سمجھا گیا اور اب سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے آنکھیں اس کی دیکھ رہی ہے دماغ اس کا قبول کر رہا ہے لیکن اس کو خود کو وہ لت لگی ہوئی ہے تو یہ موقع تلاش کرتا ہے اس لیے کہ آدمی دل کے پیچھے چلتا ہے دماغ کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعین کی جو سب سے بڑی خوبی تھی جو ہمارے لیے پیشوا ہے مقتدا ہے ہے کہ اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی دلوں میں ایسی اتری ہوئی تھی کہ پھر کوئی جچتا ہی نہیں تھا نکاح اسی لیے یہ ہمارا جو ذکر کرنا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کی جرت لگانی ہے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی عظمت کتنی ہے اور اس لیے کہ جتنی اللہ کی عظمت اتنی ہی اس کے حکم کی عظمت اس لیے اللہ جتنے بڑے ان کا حکم اتنا بڑا اور جتنا ان کا حکم بڑا اس حکم کے پورا کرنے پر انعام بھی اتنا ہی بڑا جتنے اللہ پر اتنا ہی ان کا منع کیا ہوا حکم ان کی نہیں وہ بھی اتنی بڑی جو نافرمانی کے اور جتنی جن نافرمانی جتنی بڑی سزا بھی اتنی بڑی اس لیے صحابہ اللہ کی حضور اکبر صلی اللہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ تربیت فرمائی اور بہت عجیب انداز سے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اجلاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والدوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن میں کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کیسے ہیں ان کی کیا صفات تو اس کو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز روزہ زکات حج یہ تو عملی طور پر آپ نے بتا دیا روزہ صبح شادی سے لے کر کے گرو یاد اس طرح ان چیزوں سے بچنا ہے یہ چیزیں کرنی ہے تو روزہ ہو گیا حج میں پورے مجمے کو لے کر مینا عرفات مصطلفہ مینا طواف زیارت کے یہ حج ہو نماز خدا اپنے تقبیر اللہ سے سلام کرنے تک پڑھ کر لیکن نمازی کیسا ہو حاجی کیسا ہو روزے دار کیسا ہو یہ تربیت آپ نے تیئیس سال تک کروائی یہ ساری تربیت ہے یہ جتنے بجوا ہیں جتنے سرایا ہیں کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہر آپ کے ساتھ صحابہ گئے اسے غزوات کہتے ہیں کبھی آپ نے جماعتوں کی تشکیل کر کے جماعتوں کو بھیجا ہے تازوں کو بھیجا ہے تو وہ جتنے مجاہدے جتنی دھاڑیوں سے گزارا ہے کہیں کھجور پر گزارا ہے کہیں اوجڑی نچوڑ کر کے اپنے کیا جا رہا ہے کہیں کوئی چیز کھانے کو ہے نہیں پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں یہ ساری تربیت کا دور ہے اور جب تربیت صحیح ہوتی ہے اسی لیے تعلیم اگر تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے جیسے ہمیں مدارس میں بھی خانقاہوں میں بھی بزرگوں کی صحبت میں بھی ایک تعلیم کرتے ہیں یعنی حضرت مجھے ذکر دے دیجیے اتنا تو میں کرتا ہوں اور دے دیجیے تو تعلیم فرمائی اور وہ اس میں اس کا حال دیکھ کر کے اس کی اس کی تربیت اس کا حال وغیرہ کر کے دیتے ہیں ایک ہے تعلیم اور ایک ہے اس کے ساتھ تربیت تربیت جو ہوتی ہے اس سے بنتا ہے مزاج اس سے بنتا ہے مزاج اور تربیت ہوتی ہے مجاہدوں سے گزرنے کے ساتھ جیسے اسی لیے اللہ سمہدن کہا کہ لوگ تو سونے جانے کی کانوں کی طرح ہے کہ کان سے جب سونا نکلتا ہے تو مٹی کا ڈھیرا ہوتا ہے اتنی مٹی کا لیکن سے گزارا جاتا ہے جتنا گزارا جاتا اتنا نکھرتا ہے اور نکھرتے نکھرتے بسکٹ چوبیس کیرٹ کا اور اس کے بعد پھر اس پر جو ہتھوڑیاں بچتی ہے اور پھر بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے تو اہرت بھی بنتے ہیں اور پاسے بھی بنتی ہے اور ہاتھ بھی بنتے ہیں اور کنگن بھی بنتے ہیں اور سجائی جاتی ہے دلہن کیونکہ ایسے ہی تربیت کے راستے سے بھی آدمی کی نظروں میں آدمی کی زبان کے بولوں میں آدمی کی نقل و حرکت میں وہ قرآن صفات وہ محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم والا رنگ کہ ان کی چال سے بھی اس کا تعارف ہو ان کی زبان کے بولوں سے بھی اس کی تربیت ہوتے ہوتے ہوتے جیسے صحابہ کہ وہ ساج اول الا مکہ مکرمہ سے مدینے آئے ہیں کن حالات سے گزرے ہیں اس ایمان کی قیمت کی وجہ سے کہ اس ایمان کو ہر قیمت پر بچانا ہے پھر اس میں ترقی کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ سارے دروازے انعامات کے کھلوانے ہیں ولو ادنا حضرت راہ آمن وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کہ اگر گاؤں والے ایمان بنا لے اور تقوی پیدا کر لیں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول لیں اسی لیے جیسا تھے کہ میں نے جماعت نام نہیں رکھا ہماری ایک محنت ہے ایمان بنانے اور یہی بنیاد ہے ساری شریعت سارا دین سارا قرآن ساری حدیث اور سارے کام کی اصل بنیاد جو ہے وہ ایمان اور ایمان اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ کسی سے نہ کوئی لالچ ہو نہ کسی سے کوئی دماغ ہنس ہو اور نہ کسی سے کوئی امید ہو اور نہ ہی کسی کا خوف خوف ہے تو اللہ اسی لیے قرآن نے کے لیے کہا ہے ان آمن اپا والیوم تھا وہ آدر کا تھا ولم اکثر ان لمبا جن کے ہاتھوں مسجدیں آباد ہوتی ہے انما نماز اور مساجد اللہ جو مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں وہ وہ ہیں جن کا اللہ کی ذات و صفات کا ایمان ہے نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اور ان کی صفت ولم غلط یقین اللہ کہ ان میں اگر بہت بے افسیا ہے تو صرف اللہ یہ مسجد وال جماعت اس کے لیے وقت لگانا اس کے اعمال میں شرکت کرنا اور اس کے اعمال کو لے کر ایسی مسجدیں جہاں یہ نہیں ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنا کہ وہاں بھی جماعتیں آ رہی ہو وہاں لوگ جڑ رہے ہوں وہاں تعلیم ہو رہی ہو وہاں نمازوں نمازیں سکھائی جا رہی ہو سیکھی جا رہی ہو قرآن سکھا جا رہا ہو قرآن سکھایا جا رہا ہو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے نتیجے میں پھر مسجد والوں نے وہ قرآن صفات کہ مسجد میں اگر کوئی مہمان آیا ہے تو حضور کی طرف سے آزاد ہوتا ہے اس کو کون لے جاتا تو ایک صاحب کہتے ہیں اس کو میں لے جاتا گھر لے گئے گھر لے گئے گھر والوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس تو دو بچوں کے کھانے کی مدد ہے کہ میں تو مہمان لایا کیا مطلب ایمان اور آخرت دونوں بنانے کا سامان لایا جیسے ہم کو کوئی چیز پسند گھر لے جائے میں آپ کو مچھلی لایا ہوں اور ایسی کھانے کو جی چاہتا ہے آج تو کوفتے کھانے کو جی چاہتا ہے آج حلیم کھانے کو جی چاہتا ہے تو اس کا بہت اچھا گوشت ملا بہت ملائے میسا ویسا اور جیسے ہم چیزوں کا سامان لے جاتے ہیں اپنی چوائس اور اپنی پسند سے وہاں میری اور تمہاری دونوں کا میرا اور تمہارا دونوں کا ایمان اور آخرت بنے اس کا سامان لائے کہ وہ کیا ہے کہ من کا بھائی پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایمان آج تک پر ایمان اللہ کی ذات و شفات پر آخرت پر ایمان رکھتا ہوں اس کو چاہے کہ مہمان کا اکرام کرے تو ہمارا تو ایمان ہے اور اس ایمان میں ترقی ہوگی آخرت میں درجات بنیں گے کہ مہمان ہے کہ ہر وقت نظر جو ہے وہ آپ سے ہے تربیت فرمائی اور تربیت کتنے سارے اور مثالوں سے عمل طور کے گاؤں کے کنارے جیسے وہ پوری اور میلا اور سارا ہوتا ہے نا سے کچھ وغیرہ نکالتی تو پوری کے پاس آپ کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صاحب بکری کا مرا پھولا پٹا کنکٹا بچہ تم میں سے کون خریدتا ہے اس کو اللہ نے خریدنا ٹھہرنا بھی مشکل ہے کہ دیکھو یہ بکری کا مرا سڑا پلا پٹا کٹ کٹا لچا جتنا تمہاری نگاہوں میں اہون و زلیل ہے سات و زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ کی نظر میں نہیں اب جب اتنی آگے تو کیا اس کے اس پر صحابات اپنی صلاحیتیں لگائیں گے اپنا وقت لگائیں گے اپنا پیسہ لگائیں گے اور اس کے بھی مقابل اعمال کی جو فضائل بتلائے قرآن کی تلاوت پر اللہ یہ دیں گے سو مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنے یہ دیں گے اور نماز کے بعد اس دعا پر اللہ یہ دیں گے تصویر فاطمہ پر یہ دیں گے اشراق پر یہ دیں گے تحجد پر یہ دیں گے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے پر یہ دیں گے بھوکے کے کھلانے پر یہ دیں گے اب جو اعمال کے فضائل سامنے آئے تو چیزوں کی خوبصورتی اور چیزوں کی قیمت اور چیزوں کا چیزوں کا پسند کرنا وہ دلوں سے نکلتا چلا اسی کو آج جیسا کہ کہ ہماری اس محنت سے مقصود دلوں کا رخ مخلوق سے خالد کی طرح اور چیزوں سے اعمال نبوت کی طرح اور دنیا کی رنگ ریلیوں سے آخرت کی نعمتوں کی طرح اسی لیے مینجمنٹ کا کیا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کو کرتے کرتے کرتے اللہ کی عظمت دلوں میں کتنی ہوگی کہ اللہ کی جتنی عظمت اترے گی اتنی ہی اس کے احکامات کی اور اتنا ہی اس کو راضی اور خوش کرنے کا شوق اتنا ہی اس کے منع کی ہوئی کی نفرت اس لیے دعاؤں میں ہے نا اللہ محبب الیل ایمان ماں وہ سیل قلبی وہ کر بھی ال سو و اللہ ایمان کو میری محبوب ترین چیز بنا دے میرے دل کو ایمان سے مزین کر دے کفر کو فشق و حجور کو اور ہر معاشیت خبر ہر نافرمانی کو میرے لیے مقبوض اور مقروف ترین بنا دے اس سے آدمی کو چیز سے نفرت ہوتی ہے اور آدمی گھن محسوس کرتا ہے کہ ہر گنا سے مجھے گھن آنے لگے اسی لیے صحابہ صحابا کے نے بابلی مشرت میں آتا کہ جب دنیا ان کی طرف متوجہ ہوئی اور دنیا بہت فتوحات ہو رہے لگی تو کسی اور کو اپنے جال میں پھنسا لینا میں تیرے واسطے نہیں ہوں ہمیں تو آخر نے سمجھائی تو اصل میرے بزرگوں میں نے آج کیا کہ پوری کائنات کا خلاصہ پانچ چیزیں ہر ایک کو جواب دینا ہے پانچ باتوں کا اور دنیا کی زندگی ہے پانچ روزہ اب اللہ نے ہر مرد و عورت کو وقت پیسہ اور صلاحیت جو تین طاقت دیتی ہے تو موت تک ہر ایک کو اختیار ہے ان پانچ سوالوں کی کو سامنے رکھ کر اس کے جوابات کی تیاری میں لگ کر وقت پیسہ اور صلاحیت کو استعمال کرے اور چاہے تو ان پانچوں چیزوں کی جو دنیا میں نظر آ رہی ہے اپنی ساری طاقت ساری صلاحیت سب اس پر لگا دی لیکن قرآن نے بھی راستے بھی بتلا دیے فیصلہ بھی بتلا دیا اس راستے کا چلنے والا یہاں پہنچے گا اور اس راستے کا چلنے والا یہاں پہنچے گا اسی لیے یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ آج تک اس کا کسی نے انکار نہیں کیا وہ تو آنی ہے دیر سویر ہرے کوئی کتنا ہی بھاگے کہ اگر تم موت سے بھاگتے ہو تو وہ تم تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہو تو تمہارے اینما تم غلط کن تم بھی گروجی پوشیا موت آ کے تمہیں دبوچ لے گی چاہے تم آہمی تیلوں میں بند ہو جاؤ وہ کے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو اپن میں اور سمجھدار فرمایا کہ جو اپنی منمانیوں پر جن کی چاہتوں پر خواہشات پر قابو پائے وقت دنیا اور جو کچھ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کے اتنے تذکرے ہیں اتنے تذکرے ہیں گھروں میں بازاروں میں اور ہر جگہ ہر ایک قبرستان میں بھی اگر میں یہ دفن کرنے گئے ہیں خبر کھولنے میں دیے گئے تو وہاں بھی اگر میں شروع پانچ یہاں ہیں سات پانچ ہیں تین یہاں ہیں ان کی باتیں شروع اکثر دنیا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان ہے اکثرو ذکر رہا جدا مزوں کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کیا کرو الموت تو موت اسی لیے دوستو عام طور پر آخرت کے تذکیریں بہت کم ہوتے ہیں آخرت کے تصویر اور وہ حب ہے وسعت قیامت کو آنا ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں جن تو جنت حق ہے نار حق ہے جہنم حق ہے وہ نبیون حق اور تمام نبی حق وہ محمد رسول اللہ اللہ حق صلی اسی لیے بہت سعادت مند ہیں اور بہت نیک وقت ہیں اور بڑے نصیب وار ہیں جن کی حق تالا شان ہو دلوں کا روح اور جن کے دلوں کی رہبری اپنی طرف اپنے نبی کی طرف آخرت کی طرف کروانا اور ہم سب ممتاز ہیں اس لیے بہت لجاجت کے ساتھ اللہ سے اس کی دعائیں مانگی ہاں جیسے چیزوں میں خاصیتیں ہوتی ہیں فلاں چیز میں کھٹ ایسے اعمال میں بھی خاصیتیں بتلائی ایمان کی خاصیت بتلائی تفریح کی بتلائی توقل کی بتلائی ضبط کی بتلائی صبر کی بتلائی شکر کی بتلائی نماز کی بتلائی روزے کی بتلائی سب کی خاص سب کی خاصیتیں بتلائی وہ خاصیتیں ہمارے میں پیدا ہوں تقوی کی توقل کی اس کے لیے محنت زیادہ ہے یہ سارا جتنا مشائق کے راستے سے خانقاہوں کے راستے سے دعوت کے راستے سے مدرسوں کی تعلیم پڑھنے پڑھانے کے راستے سے جو کچھ ہے اصل مقصود ہر ایک کا مزاج ہر ایک رنگ میں رنگ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی روشنی میں کھانا کمانا بیوی بچے شادی اور اس سب کے نتیجے میں یبتغون فضلا من صحابہ کی جو صفت بتائی جیسے میں نے کہا کہ نماز روزہ تو آپ اپنے عمل طور پر پانچ دن میں میں صبح سے شام تک دو رکعت نماز پڑھ کے بتایا لیکن نماز کیسا ہو روزے دار کیسا ہو ایمان والا کیسے ہو کہ وہ تیس سال تک سارے مجاہدے کرتا ہے کہ مجاہدے کرتے کرتے قربانیاں دیتے اور پھر اس سب کے نتیجے میں یب تبون فضل اللہ ہی دولتیں چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں نہ دنیا کی اور جائیدادیں چاہتے ہیں اللہ کو اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اس لیے ہوتا ہے اللہ کا نام اللہ کے لیے اللہ کا کام اللہ کے لیے اللہ کا راستہ اللہ کہ اور کوئی غرض کہیں سے کہیں ہے اس میں کیا ملے اور اصل ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہاں سے جب دنیا سے جائیں جیسے شیخ سادی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم آپ اللہ بندن کیا اتنی اس کے وقت مردن ہے تو ہم آپ کی یا بندو آدم کے بچے اور حقوا کی بیٹی اپنی پیدائش کو دن کو یاد کر جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی تو حلوے مٹھائیاں چراغ خوشیاں عقیقے سب ہنس رہے تھے اور تم رو رہے تھے بچہ جو آتا ہے پہلے روتا کیا تھوڑے دنوں کی زندگی ہے ایسی گزار کر جاؤ کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے تو زمین کے ٹکڑے بھی تم کو رو رہے ہو گلی کچر محلے جہاں تم رہتے تھے تمہارے اڑوسی پڑوسی یہاں تک کہ تمہارے گھر کے سامنے بھاگے جانے والے جانور وہ بھی سوگوار ہو جائیں دنیا رو رہی ہو اور تم خدا کی ملاقات کے شوق میں بانسری بجاتے کیا آسمانوں کے دروازے کھولو کھولو کھولو کی آواز لگ رہی اللہ ہمیں اس لیے ابھی جو جمعے میں خطبہ لوگو آخرت والے بنو لوگوں آخرت والے بنو دنیا لہا لہٰ جو دنیا کے پرشتار ہیں جو دنیا میں مر رہے ہیں اور جو دنیا ہی کے لیے اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں میں اجاڑ رہے ہیں تم دنیا والے بنو اور وہ بنوا مومن کی تو دنیا بھی دین ہے اگر حضور کے درجے پر ہے اور اس کا تو دین بھی دنیا ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اسی لیے کہا کرو دنیا نا بھی سب سے نرنتر دنیا نا بھی کہیں سے کہ صحابہ کی بات تو یہ تھی کہ جو دین کو پیبند لگاتے تھے دنیا کو فاڑ کر صحابہ کی جو شان بتائی ہے دین کو لگا کے یہ دنیا کو پار کر اور اپنے ہمارے بارے میں کہا نرکر دنیا نا بے تبزیق دینی نا ہم اپنی دنیا کو پیون لگاتے ہیں دین کو پار کر اس لیے ہر قدم پر دیکھنا ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے اللہ سے آخرت ایمان کی سلامتی کے ساتھ اصل تو آخرت کا بننا ہے آخرت بننا ہے جیسے صحابہ جہاں بھی گئے ان نام نہ ہم تو آخرت بنانے اللہ میری بھی بناوے تمہاری بھی بناوے ہماری سب کی اور پورے راسی پوری امت کے اللہ پاک دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں میں بنا لنا دنيانا ہونا گیہ